کوئی معبود مگر کون ہے معبود مانا جس کی کہہ دو کہہ دو وہ ڈرنے کی بات نہیں معبود کا کیا مانا ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے تو عبادت کے لائق کون ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے اللہ کے سوا جبریل مکائیل ملک ملائکہ بھی عبادت کے لائق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھی عبادت کے لائق اور خاتم الانبیاء حبیب کبریا بھی عبادت کے لائق اور اولیاء اولیاء علماء لما بھی عبادت کے لائق عبادت کے لائق کون ہے ہاں جی یہ سمجھ آ گیا ہے اگر یہی سمجھ آ جائے تو پھر قبروں پہ سجدہ کیوں کرو اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر کسی زندہ یا مردہ مرشد کے سامنے گردن جھکا کے پاؤں میں سر رکھ کے کیوں پڑ جاؤ کہ سجدہ کرنا عبادت ہے رکوع کرنا عبادت ہے منت ماننا عبادت ہے نظر نیاز عبادت ہے قربانی عبادت ہے خیر خیرات عبادت ہے نظر نیاز عبادت ہے اور عبادت کے لائق کون ہے اگر یہی ترجمہ سمجھ آ جائے ہمیں کلمہ ہی سمجھ آ جائے تو سارے جھگڑے ایمان سے کہ ختم نہ ہو جائے یہ رات دن کے جو جھگڑے پڑے ہوئے ہیں لڑائیاں ہیں سر پٹول ہے جھگڑے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اللہ معاف فرمائے مقابلے ہیں پارٹیاں الگ ہیں جماعتیں الگ ہیں مسجدیں الگ ہیں نمازیں الگ ہیں امام الگ ہیں اللہ معاف فرمائے اگر صرف یہی ایک کلمہ سمجھ آ جائے اور یاد رکھیں مکے والوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا جس نے پڑھا اس نے سمجھ کے پڑھا ہے اور جس نے نہیں پڑھا اس نے بھی سمجھ کے نہیں پڑھا اس کو پتا تھا کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے سوال کرتا ہوں بعد میں آرام سے سوال لکھ کے بھیج دیں سوال ایسے نہیں ہوتا سوال میرا بیٹا لکھ کے بھیج دو جو سوال ہو لکھ کر بھیج دیجئے سوال جتنے کریں آپ کو اجازت ہے لیکن ایک بات سمجھ لیں اگر اس طرح ہر میرا بھائی سوال کرے تو پھر انتشار ہوتا ہے سوال کا طریقہ یہ ہے کہ چٹ لکھ کر مجھے بھیج دیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دے سکوں اور اگر مجھے نہ آئے تو کسی عالم کا دروازہ بتلا دوں کہ فلاں عالم سے جا کے پوچھ لو ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ہر سوال یاد ہو لیکن اس طرح نہیں اس وقت کہنے کی بات ہے آپ کی ذمہ داری سننا ہے سمجھداری سے سنیں کہ اگر کلمہ طیبہ صرف ہمیں کلمے کا معنی بھی آ جائے اور حضور پاک نے سرکار دو نے صفا پہ کھڑے ہو کے کس کلمے کی دعوت دی ایک دفعہ دل سے پڑھ لو لا الہ اور اس کلمے کا پتہ ہے اس کلمے کی کتنی شان ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ میزان عدل لگا دیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیں ایک پلڑے میں سارا جہان رکھ دیں تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا اور صحیح حدیث مبارک سے کا کے نام سے مشہور حدیث مبارک ہے اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں کہ ایک بندہ اللہ کی دربار میں پیش ہوگا اور گناہوں کے دفتر ہوں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا چٹ ہوگا اللہ فرمائیں گے وزن کرو وہ عرض کرے گا مولا وزن تو ظاہر ہے اللہ فرمائیں گے نانا میرے بندے ظلم نہیں ہوگا میں عدل والا ہوں جب وزن کریں گے تو وہ پرچی بھاری ہو جائے گی سارے دفتر اٹھ جائیں گے حیران ہو کے پوچھے گا مولا یہ کون سا میرا عمل ہے اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ دکھاؤ جب کھول کے دیکھے گا تو لکھا ہوگا لا الہ محمد الرسول اللہ اس لیے حضور نے افضل بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضور نے کا منکانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ فات کے میدان میں حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وہو علا کل شیء اور اسی طرح روایت میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ یہ سو دفعہ پڑھ لے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر دریا کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں تو میں بخشنے پہ تیار ہوں دعا کر لو اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دیں اللہ ہماری خطائیں بھی بخش دیں اسی سبا میں جس پہ اللہ نے تمہیں چڑھنا نصیب کیا ہے مسلمانوں ذرا غور کیا کرو ایک ایک میں سوچے سمجھے دوڑتے ہو نہ صفا پہ چڑھو یا حجر اسود پہ آؤ یا کعبے کا طواف کرو یا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں یا زمزم کا پانی ہاتھ میں پکڑے یا مروا پہ جائیں غور کریں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ چڑھا ہے تھا لاکھوں صحابہ لاکھوں انبیاء لاکھوں اولیاء آئے ہیں اور گزرے ہیں اور دوڑے ہیں اور وہی جب چڑھنا نصیب ہو جائے تو کہا گیا مولا دیو شکر ہے کہ آج تو نے میرے جیسے گناہ گار کو بھی میرے جیسے خطا کار کو وہ جگہ نصیب کر دی ہے جہاں نبی دوڑتے ہیں حضور باغ نے فرمایا مکے والوں سنو چپ کھڑے ہیں فرماؤ جی کیا بات فرماؤ گولو کلیمتن کلی متن ایک کلمہ پڑھ لو عرب اجم ساری دنیا تمہاری غلام ہوگی دنیا آخرت میں نجات پا جاؤ گے ایک کلمہ پڑھ لو اور وہ کلمہ تو ہی دیکھ کلمے پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بتوں کو الٹ دینا ہوگا لاتو منات کو چھوڑنا ہوگا غیر اللہ کو دل سے توڑنا ہوگا اور غیروں کی عبادت کو چھوڑ کے اسی کے دروازے پہ آنا ہوگا جب حضور نے کلمے کی دعوت دی ابو لہب جو چچا ہے میرے مدنی پاک کا وہ بدبخت غصے میں آ گیا اور بڑی بےحودگی سے شان محمد مصطفیٰ میں گستاخی کی آگے بڑھا اور کہنے لگا لہٰذا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور وہ لفظ کہا تبن لگا ہلاکت ہو اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے ہم بڑے کام والے لوگ ہیں یہی بات کہنی تھی غصے میں بگتا ہوا واپس چلا گیا اور جا کے اپنے بیٹوں کو بلایا چونکہ حضور کی دونوں بیٹیاں اس کے بیٹوں کے گھر میں ہیں اپنے کو بلایا کہ بی بی بی بی ام کلثوم کو جا کے طلاق دے دو ایسے آدمی کی بیٹیاں میرے گھر میں نہیں رہ سکتی جو ہمیں کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو سب سے پہلے کلمے والے اللہ کی توحید والوں سے رشتہ توڑنے والا کون تھا ابو لہب تھا کان سے کہیں حضور پہ کیا گزری ہوگی سرکار تو عالم پہ کیا گزری ہوگی جن کی دونوں بیٹیاں طلاق لے کے گھر میں آ جائیں اور ایک بدبخت نے تو صرف طلاق نہیں دی وہ اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا اتنا بے ادب ہوا اتنا گستاخ ہوا حضور کے سامنے آ کے بے ادبی بھی کی اور نعوذ باللہ بعد روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور کی طرف تھوکا بدبخت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کلبہ نکل گیا اور میں اللہ اللہ مسلط علیہ کلب من کتابک کہ اس نے جو انداز کیا ہے یہ انسان کا معاملہ تو نہیں حیوان سے بھی بدتر ہے اللہ جنگل کا کوئی کتا اس کتے پہ مسلط کر دے یہ مجھے بتائیں کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق مل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اونٹوں کے اوج رکھے جا رہے ہیں بلال کہیں تڑپایا جا رہا ہے کہیں امار تڑپایا جا رہا ہے کہیں یاسر تڑپایا جا رہا ہے کہیں بی بی سمیہ کو اس سے باندھ کے اونٹوں کو دوڑایا جا رہا ہے کہیں حضرت خباب کو پھانسیوں پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے جرم کیا ہے مجھے ایک بات تو بتائیں کوئی زمین کا جھگڑا تھا جائیداد کا جھگڑا تھا مکانات کا جھگڑا تھا پراپرٹی کا مسئلہ تھا وجہ کیا تھی اللہ کے نبی سے آخر دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ سارے مکے والے جو حضور پہ جان دیتے ہیں یا جان کے دشمن بن گئے ہیں وجہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سارے مکے والے جان چھڑکتے تھے آج آخر کیا وجہ ہے کہ سارے اپنے برائے سب بیکار ہو گئے ہیں اغیار بن گئے ہیں دشمن بن گئے ہیں اور اتنے پر آ گئے کہ باقاعدہ دار الندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بالکل سوشل بائیکاٹ کر دو اور میرے نبی نے شیب ابھی طالب میں ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں تین سال تک زندگی گزاری کہ باہر سے کھانا بھی بند ہے سودا بھی بند ہے فاقے ہو رہے ہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے اور جناب چمڑے ابال ابال کے گزارا کیا جا رہا ہے تین سال کا بھائی کاٹ کیا گیا ہے حضور کے کے ساتھ بولنے لیے کوئی تیار نہیں ہے اب کمیٹیاں بن رہی ہیں کہ بیٹھ کے غور کرو تاکہ کوئی باہر والا آئے وہ بھی اللہ کے نبی کو نہ مل سکے حضور جب ان حالات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن میرے محبوب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس اور کپڑا لے کے لیٹ گئے اسی فکر میں ہے کہ مولا مکے کی گلیاں بھی دشمن ہو گئی ہیں اپنے بیگانے بن گئے ہیں ابھی طالب بوڑھا ہو گیا ہے بی بی خدیجہ وفات پا گئی ہے اب اسباب ظاہری سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم میں ہیں اسی پریشانی میں ہے لیکن حکم ہوتا ہے میرا بدنی اٹھو یا مدثر فانذر وربک فکبر اللہ نے فرمایا کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھو اٹھو ڈرو وہ رب کا رب کا بل اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے رب کی بڑائی تم جب کہتے اللہ اکبر بڑائی بیان کرتے ہو غور کریں سوچیں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں سب کچھ چھوڑ کے پھر اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک دن نبی طالب نے بلا لیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن میرے بھتیجے آج مکے والے سردار آئے تھے مہربانی کرو اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں میں مقابلہ نہیں کر سکتا قریش کا مہربانی کر کے کچھ توحید کے مقابلے میں نرمی کرو آج ہر مسلمان بھی یہ کہتا ہے نا جی توحید تو بیان کرو لیکن سخت لفظ نہ کہو توحید بیان کرو لیکن ہمیں گبروں سے بھی نہ روکو پتہ نہیں یہ توحید کیسی ہے توحید ضرور آپ بیان کریں لیکن ہمیں اللہ والوں کی مزار پہ سجدے کرنے سے طواف کرنے سے منتیں ماننے سے چڑھاوے چڑھانے سے نہ روکیں توحید بھی چلتی رہے گی یہ کام بھی چلتے رہیں گے نرم معاملہ ہو اور یہی ابو طالب کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب آپ اپنا کام کریں لیکن تھوڑا نرمی کر لیں اب اپنا کام کریں ان کے لات ازا کو کیوں چھیڑتے ہیں مناد کو کیوں چھیڑتے ہیں ان کے خداؤں کی نفی کیوں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری ہمت جواب دے گئی ہے میں ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میرے چچا بھی طالب سن لو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت تمہارے زور پر دے رہا ہوں جائیں قریش کے سرداروں سے کہہ دیں اگر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں میں پوری دنیا کی شاہی کو ٹھوکر مار سکتا ہوں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا اور آپ میری کوئی مدد نہ کریں میں آپ کی مدد سے تو یہ کام نہیں کر رہا میں تو اس کا حکم پورا کر رہا ہوں اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا قم وربك فكبر وثيابك فتهل والرجز فهجر ولا ربی تستكسر ولربك فاصبر تو یہ سارا غور کریں کہ یہ ساری تکلیفیں کیوں ہیں آخر اس توحید کے نعرے میں اس توحید کی دعوت میں کیا چیز تھی جس کے لیے میرے محبوب نے تکلیفیں اٹھائی صحابہ نے تکلیفیں تکلیفیں اٹھائی اٹھائی خلفاء راشدین نے مکی زندگی پوری میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی مشقتوں میں اور انگاروں پہ چلتے ہوئے گزر گئی وجہ کیا تھی صرف اسی بات کو سمجھ کے اللہ کے توحید کے کلمے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آنا بھی منظور ہے حج بھی منظور ہے اور یہ بات یاد رکھ لو اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے خدا کے گھر میں بیٹھ کے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تیرے عقیدے میں شرک رہ گیا یا بدعات رہ گئی ایک کروڑ حج کرو دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اچھا وقت بھی اب دونوں باتیں ہیں اب تقریر بھی ہے آپ کے سوال بھی ہیں اچھا آپ درو شریف پڑھیں تاکہ ابھی <coughs> دونوں کام ایسا آہستہ چلائیں گے انشاءاللہ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے تاکہ سب کو بات سنی جائے آپ دیوار بن جائیں گے جو پیچھے کھڑا ہے اس کا کیا گناہ ہے آپ کے بیٹھ جائیں آرام سے اللہ کا گھر ہے کوئی تماشا تو نہیں ہے بیٹھ جائیں تاکہ جو آپ کے پیچھے ہے بیچارہ اس غریب کو بھی تو آواز سنائی دے بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں آپ نہیں بیٹھیں گے آپ کو کیا تکلیف ہے نے عمرہ کیا ہے اور سر نہیں مڈوایا اور اگر سر نہیں مڈوایا کپڑے پہن لیے دوسرا عمرہ تو بعد میں کیا ہوگا تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی اور اگر اس نے کپڑے پہننے کے بعد فوراً خیال آ گیا اور اتار دیے اور احرام باندھ کے اسی وقت دوسرا عمرہ کر کے سر مڈا لیا تو پھر دم سے بچ جائے گا یاد رکھو احرام چادریں کھولنے کا نام نہیں سر مڈانے کا نام ہے سمجھ آ گئی بات طواف کر کے صفا مروا دوڑ کے جب تک سر نہ مڈاؤ عورت ہے بال نہ کٹائے تو احرام نہیں کھلتا اگر کوئی آدمی طواف زیارت کے بعد اسی وقت وہ طواف ودا بھی کر لے اور جانا ہے مجبوری ہے تو کر سکتا ہے طواف زیارت کر لے اور اس کے بعد طواف ودا بھی کر لے لیکن اگر ایک دن دو دن مینا میں رہنا ہے تو پھر نہیں پھر آخری کام طواف ودا کرے کیونکہ مینا بھی تو حرم ہے جب وہ مکے سے جا کے مینا میں ٹھہر گیا اس کا مطلب ہے حرم میں ٹھہرا ہوا ہے پھر جس دن جانا ہو طواف ودا کرے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں مجبور ہیں کہ بارہ کو آ کے طواف دیارت کرتے ہیں اسی دن جانا ہے تو وہ طواف ودا کر سکتے ہیں اور جو مسئلہ سمجھ آ جائے دوسرے کو بھی سمجھایا کرو اگر کوئی آدمی آٹھ کی رات کو احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے طواف کر کے صفا مروا دوڑ لے تو پھر دوبارہ صفا نہیں دوڑنی پڑے گی پاکستان سے آیا ہوا میرا ساتھی مجھ سے گم ہو گیا اور بغیر احرام کے مکے میں آ گیا اور مکے میں آنے کے بعد اس نے مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا ہے عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی کہ وہ بغیر احرام کے میکات سے گزر آیا ہے یاد رکھیں آپ ہوائی جہاز سے آئے تو ایئرپورٹ سے احرام باندھے بیری جہاز سے آئے تو یلملم لم سے احرام باندھے جو لوگ جدہ آ جاتے ہیں وہ میکات سے گزر جاتے ہیں کیونکہ ایک تو جہاز جو ہے وہ طائف سے ہو کے مکے کے اوپر سے گزر کے پھر جدہ جاتا ہے اور دوسرا جدہ جو ہے وہ ہل ہے میکات نہیں ہے مکات یلم لم ہے ہاں اگر کوئی سمجھدار ہے جدے میں پہنچ گیا مکے میں نہ آئے سیدھا مدینہ چلا جائے اور مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ جائے تو پھر بھی دم سے بچ جائے گا حضور کے طریقے سے نماز پڑھے اللہ سب کو نصیب کرے جتنے پڑھ رہے ہیں سب حضور کا طریقہ ہے یاد رکھو میرے بھائی تم جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہو خدا کے لیے ان لوگوں پہ محنت کرو جو نماز نہیں پڑھتے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو برباد نہ کرو اور ان کو پریشان نہ کرو الحمدللہ للہ اما ہوں امام ابو حنیفہ ہوں امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل سب اما برحق ہیں سب کی تحقیق جو ہے وہ اپنے اپنے تحقیق کے مطابق اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کریں جھگڑوں میں نہ پڑھیں جو حرم میں آ گیا ہے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کریں اس کو پڑھنے دیں جو نہیں پڑھتا سارے مولوی مل کر اس پہ زور لگاؤ اس کو اندر لے آؤ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے پہنے ہوئے لیٹا ہوا ہے انہوں نے آپس میں کوئی صحبت یا جمع نہیں کیا لیکن مرد کے عضو سے مزی نکل آئے تو وضو ہے غسل نہیں ہوتا یاد رکھیں غسل تب ہوتا ہے جب انسان کی منی نکل آئے اور منی کا کیا معنی ہوتا ہے ماں اندافک جو پانی ٹپک کے نکلے اور جس کے بعد عضو ٹوٹ جائے وہ منی ہے اگر ویسے شہوت سے پیشاب سے پہلے یا میاں بیوی کے ملنے سے پانی لیس دار نکل آیا تو وہ مزی ہوتی ہے منی نہیں ہوتی اس کے لیے وضو کافی ہے غسل کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایک آدمی پاکستان سے دو دفعہ مکے میں آیا اور دونوں دفعہ اس نے احرام نہیں باندھا تو ہر دفعہ کے لیے عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے اور اگر وہ ڈپٹی پہ آیا کوئی نوکری پہ آیا کام کے لیے آیا تو پھر بچ جائے گا اگر اس کا مقصد عمرہ تھا تو پھر میکات سے بغیر احرام کے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا میں کئی دنوں سے پریشان ہوں کہ جب اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا دین کامل مکمل اتر گیا تو پھر امت میں اختلاف کیوں پیدا ہو گیا یہ اختلاف ہی تو اس دنیا کی زینت ہے اگر اختلاف نہ ہو تو امتحان کیسے ہو دیکھو نا جی اگر سارے کے سارے بندے جب حضور آئے سرکار تو عالم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا جتنے مکے میں لوگ تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتے تو پھر ابو جہل کون بنتا اور صدیق کون بنتا اختلاف تو ہوگا اور اللہ کے خود قرآن میں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو پوری اپنے بندوں کو ایک امت بنا دیتے لیکن ہماری حکمت ہے کہ ہم نے ان میں اختلاف رکھا ہے اسی لیے جب حق کے مقابلے پہ باطل نہیں ہوگا صدق کے مقابلے پہ کذب نہیں ہوگا اسی طرح جب رات کے مقابلے پہ دن نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی قیمت بھی میرے بھائی نہیں ہوگی کمال تو یہی ہے کہ اختلاف ہو اور تم سب اختلاف سے بچ بچا کے سیدھا سراط مستقیم پہ چلتے رہو اسی کا نام تو دین ہے اختلاف تو ہوا کریں گے جی، میں جب پچھلا حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے بخار تھا اور بخار کی وجہ سے مجھے زبردست سردی لگی تو میں نے رات کو کپڑا جو ہے اپنے سر پہ لے لیا کوئی حرج نہیں ہے یہ شریعت نہیں کہتی کہ حج کا احرام باندھنے کا ہمارا یہ ہے کہ تم مر جاؤ اگر سردی لگ جائے تکلیف ہو جائے کپڑا ڈالا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تم پانچ دس ریال خیرات کر دو صدقہ کر دو ورنہ کوئی دم نہیں آدمی مجبور ہے یا نیند میں سو گیا کپڑا سر پہ پڑ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا کہتا ہے جی میں نے پہلے چار حج کیے ہوئے ہیں میں ابھی پاکستان میں گیا تھا دبئی سے میں نے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے میرے بھائی اگر اس سال حج کرو گے تو تمہارا حج حج تمتو ہوگا اور حج کی بکری دینا ضروری ہوگی اگر حج نہ کرو تو تمہاری مرضی ہے پھر تم پر کوئی پابندی نہیں لیکن اگر حج کرو گے تو چونکہ تم نے عمرہ کر لیا ہے احرام کھول دیا ہے اب حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھو گے اسی کا نام تمتو ہے تو تمہیں تمتو کی ایک بکری دینی ہوگی اگر ہم نے کوئی رقم بینک میں رکھی ہوئی ہے اور بینک اس پر ہمیں سود دیتا ہے سود ہر حال میں حرام ہے آپ بینک والوں سے تو لے لیں اور آئندہ اپنی رقم جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھیں اور سود والی رقم جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریبوں کو دے دیں ثواب کی نیت نہ کریں ثواب حلال پہ ملتا ہے حرام پہ ثواب نہیں ملتا باقی یہ مسئلہ کہ انڈیا میں سود لینا جائز ہے یا نہ جائز ہے اختلاف ہے لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ انڈیا میں بھی سود نہیں لینا چاہیے چونکہ وہاں بھی اللہ کا فضل ہے مسلمان ممبر ہیں پارلیمنٹ کے مسلمانوں کے مساجد ہیں مدارس ہیں مسلمانوں کی ایک حیثیت ہے ایک مقام ہے اور اس لیے وہاں بھی بچیں گو بعض علماء کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ ہر بھی کافر ہے لیکن بہرحال فتویٰ اسی پر ہے کہ وہاں بھی سود نہ لیں اور سود سے بچیں سود ہر حال میں حرام ہے کے بعد اگر میں نے مغرب تک تین چار طواف اکٹھے کر لیے تو مغرب کی نماز کے بعد ہر طواف کی دو دو رکعت پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے کوئی بنا نہیں اچھی بات ہے اسلام جب ہم شروع کرتے ہیں تو سینا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر اور دوسرا استلام جب کریں دوسرا استلام بھی اسی طرح کر سکتے ہیں یا چلتے چلتے رک کے بھی اشارہ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے لہذا اسی طرح رخ کر کے کریں چونکہ بوسا دینا ہو تو لازم رخ ادھر کریں گے نا تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین